حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نفل نماز میں کھڑے ہوتے تو رکوع کے دوران میں یوں عرض پرداس ہوتے اے اللہ میں تیرے لیے جھکا تجھے مانا تیرا فرما بردار بنا اور تجھ پر بھروسہ کیا تو میرا رب ہے میرے کان آنکھیں گوشت خون مغز اور پٹھے اللہ رب العالمین کے سامنے آجزی اور توازو کرتے ہیں سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار تریپن